اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو